بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جس طرح کے پہلے پچھلے آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ تین واقعات پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمروز کا دو وقت کا بادشاہ تھا ان کا واقعہ تھا اور دوسرے نمبر پہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اللہ سے یہ چاہا تھا کہ ان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ مردوں کو کس طرح جب ان کا گزر ایک علاقے پر ہوا ایک بسی پر جو تباہ برباد ہو گئی تھی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کس طرح زندہ فرمائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی تقریباً سو سال کے تک جو یعنی ہے پھر وہ اس کا پورا سلسلہ رہا اور تیسرا جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر کہ جب ان کے دل میں بھی اس طرح خیال آیا تھا اور انہوں نے چاہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کروں کہ موت کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ پرندوں وغیرہ کو لے کر ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھو اور مختلف پہاڑوں پہاڑوں پر رکھنے کے بعد پھر آپ اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لو گے کہ یہ کس طرح ملتے ہیں اور کس طرح پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتی کیمرے سے ان کو زندہ کر دیتا ہے تو یہ تین واقعات تھے جو ہم نے پچھلے آرمیوں میں پڑھ لی تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة تو اس آیت کریمہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کو ثواب کتنے ملے گا تو پہلی بات تو یہ ہے ہے کہ کہ جس طرح کی منقول اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دس گنا تک اس اس کو کا ثواب عطا فرماتے ہیں یعنی اگر ایک نیکی کرے گا گویا کہ اس کو ثواب دس نیکیوں کا ملے گا اور ایسی ہی اگر کوئی نیک کام کرے گا خیرات کرے گا صدقے کرے گا تو نیک کام کی تکر بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہے جو انفاق بھی بھی اللہ کرے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا بدلہ دس تک دیا جائے گا اگر اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرتا ہے خرچ کر لیتا ہے تو ایک جو ہے نا اس کا دس کے برابر ہوگا اور اگر یہ بھی دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ اس کا ایک مثلا ایک روپے جو ہے نا سات سو کے برابر ہو ایک روپیہ سات سو کے برابر ہو اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو کسی کا مرتبہ ہے کسی کا نیکی یا اس کا جو سمارا ہے ثواب ہے اس ایک نیکی کا جو ہے نا سات سو سے بھی بڑھا سکتے ہیں تو ان میں ان کا تذکرہ ہے مجھے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس میں جتنے بھی اللہ کے رضامندی کے لیے اللہ کی خوش نوی کے لیے اللہ کے خوش حاصل کرنے کے لیے جو بھی خرچ کیا جائے وہ اس میں شامل ہوگا تو جو خواہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا صدقات کی صورت میں ہو خیرات کی صورت میں ہو تو یہ سب اس میں شامل ہوں گے پہلے اس کا ترجمہ پڑتے پھر اس کی کشی پڑیں گے مثل الذين ينفقون فکون اموال سبيل الله اللہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبتن ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانا سبع سنابلا سات بالے اگائے سات بالے اگائے فی کل سنبلت مئت حبہ اور ہر بار میں اور ہر بال میں سو دانے ہو یعنی ایک دانہ ہو یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ سات بالے ہو گئے اور پھر ہر بال میں سو دانے ہو تو گویا کہ سات سو ہو گئے واللہ یغائف لمن یشاء اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے واللہ واسع علیم اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے اب آتے اس کی تشریح کی طرف مثل صفت و نفقات یعنی خرچ کرنے کی کیفیت مثل صفت و نفقات یعنی خرچ کرنے کی کیفیت الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ان لوگوں کو جو اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی اطاعت یعنی اس کے اطاعت میں عبادت میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبتن اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت ہم بتت سب آسنا بلا جس سے سات والے اگا ہے فی کل سنبلت میں توحبا ہر بال میں بالی میں سو دانے ہر بال میں سو دانے ہو وَكَذَلِكَ نَفَقَاتُهُمْ تَتَضَعَفُ بِسَبْعِ مِعَةِ زَفٍ تو اسی طرح ان کے جو اللہ کے راہ میں انفاق ہے یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے غزالی کا اسی طرح نفقات ان کا جو انفاق ہے تو تضاف میں اتضافن تو دگنا ہوگا سات سو گنا تک وہ دگنا ہوگا سات سو گنا تک یعنی وہ سات سو گنا تک بڑھ سکتا ہے واللہ اللہ اور اللہ تعالی بڑھا سکتے ہیں اکثر منظالک اس سے بھی بڑھ کر جس طرح پہلے بتایا گیا تھا کہ ایک نکی کا بدلہ دس کے ساتھ یا ایک نکی کا بدلہ سات سو کے ساتھ اور اگر اللہ چاہے تو ایک نکی کا بدلہ سات سو سے بھی بڑھا سکتے ہیں جس کے لیے چاہے اللہ ہوا اور اللہ تعالی بڑی وسعت والے ہے فضل یعنی اپنے فضل و کرم میں علیم اور جاننے والا ہے واقف ہے علم رکھتے ہیں کہ دگنے ہونے کا کون مستحق ہے کون اضافے کا مستحق ہے کس کے ساتھ اضافہ کس کے حق میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اس کی نیکی کا سات سو گنا سے بھی زیادہ ثواب دیا جا سکتا ہے اگلی اگلے کما الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور اولا اذا اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں علل منفق علیہ بقول مثلا قد احسنت الیہ وجبرت حاله یعنی علل منفق علیہ منفق علیہ پر یعنی جس پر خرچ کیا جا رہا ہے یعنی جس پر خرچ کیا رہا ہے یعنی جس کو دے رہا ہے اس پر احسان نہیں جتلاتا کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھائی کیا ہے یا میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ صدقہ آپ کو دے کر یا خیرات آپ کو دے کر یا دقت آپ کو دے کر جو ہے نا میں نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے یعنی خلاصہ یہ کہ احسان نہیں جتلاتے ہیں بقولہم مثلا قد احسان تو الہی یعنی مثال کے طور پر اس کو کہے کہ میں نے اکثر احسان کیا ہے وہ جبر تو حال ہو اور میں نے اس کے حال کا جبیرہ کیا ہے ولا اعظم اور نہ ہے تکلیف اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں لہو بے ذکر ذائقے کے لام اللہ یو حب وقوف ہو علیہ ونحو ونحو ذالکا یعنی اس احسان یعنی جو چیز دے رہا ہے جو چیز خرچ کر رہا ہے اس کے تذکرے کے ساتھ لہو ذکر کا اس چیز کے تذکرے کے کے ساتھ ساتھ ذکر لا يحب علیہ اس شخص کے لیے اس شخص کے پاس اس شخص کے لیے جو پسند نہیں کرتا محبوب نہیں رکھتا کہ اس پر وقوف ہو یعنی انہی کے پاس بندہ کڑا رہے ورنہ کرو جیسے یعنی چیز دے کر یا اس بلائی کر کے جو ہے نا ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے کہ اس چیز کا تذکرہ کیا کہ میں نے تو فلان وقت میں آپ کے ساتھ اچائی کی تھی بلائی کی تھی اس کا تذکرہ کر کے اس کو یاد دلاتا ہے اس کو آر دلاتا ہے یا شرم دلاتا ہے تو اس طرح نہیں کرتا لہوم اج رحوم توم آج اجرم او اپنے پروردگار کے پاس اپنے ثواب پائیں گے لہوم اجرہم او اپنے پروردگار کے پاس ثواب انفاقہم یعنی خرچ کرنے کا ثواب ان ربہم اپنے پروردگار کے پاس او اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اپنا ثواب پائیں گے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا فی الاخرہ آخرت میں یعنی جب یہ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے وقت بلائی کرتے وقت جو ہے نا نیکی کرتے وقت نہ احسان جد لاتے ہیں انہیں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا بطور سمرا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بھی ہوگا ثواب بھی ہوگا انہوں پر کوئی خوف و حضن نہیں ہوگا قول معروف یہ جو ہے جی جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا یعنی کوئی سائل کسی سے مانگ ہے اور جس سے مانگا گیا ہے وہ کسی بنا پر یا کسی وجہ سے یا کسی خود مجبور ہے یا کوئی عذر ہے تو اس اس عذر کی بنا کے عذر کی وجہ سے یا خود مفلس ہونے کی وجہ سے مانگنے والے کو سائل کو نہیں دے سکتا تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو نرم الفاظ میں ان سے معذرت کر لینی چاہیے یہ کہہ لینا چاہیے کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے یا کسی بھی طریقے سے ایسے الفاظ سے اس اس کو کو رخصت کرنا یا جواب دینا جس سے اس کی دل آزاری نہ ہو اور اگر پھر بھی وہ مانگنے پر اشار کرے یعنی نرم الفاظ میں معذرت کر لینے کے باوجود پھر بھی وہ مانگ رہا ہے اشار کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر تعلیم یہ ہے کہ اس کی غلطی سے درگزر کرنا ہے اگر اس حالت میں اس کے منہ سے کوئی بات نکل جائے یا کوئی ایسی بات کر لے جو آپ کی طبیعت کو ناگوار کر دے تو اس سے درگزر کرنا چاہیے یعنی اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کچھ دو بھی اور دینے کے بعد جو ہے نا اس پر بعد میں احسان بھی جتلاؤ یا اس سے ذلیل کر کے تکلیف پہنچاؤ تو یہ پسندیدہ نہیں ہے اگر نہیں دینا ہے تو نہیں دیو اچھی طریقے سے معذورت کر لو اگر دینا ہی ہے تو پھر دیکھ کر جو ہے نا پھر احسان لانا یا اس کو تکلیف دینا یا برا بالا کہنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے اس برا بالا کہنے سے احسان جلانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نہ دو معذورت کر لو نرم الفاظ تو یہ بتایا گیا قول معروف پہلی بات کہہ دینا پہلی بات کہہ دینا کلام حسن ورد السائل جمیل یعنی کلام حسن خوبصورت بات خوبصورت گفتگو اچھی گفتگو اچھی بات ہے اچھی بات ورد السائل جمیل اور سائل کو مانگنے والے کو اچھی طریقے سے خوبصورت انداز میں جو ہے نا اس کو جواب دینا یعنی اس طریقے سے جواب دینا کہ اس کا دل مزید نہ ٹوٹے یا اس کی دل جاری نہ ہو مغفرتن اور مغفرت یعنی درگزر کرنا اور کرنا لہو فی الحا ہی اس کے لیے اس کے اصرار میں یعنی اگر وہ اصرار کرتا ہے آپ اس کو منع بھی کر لیتے ہو معذرت بھی مانگ لیتے ہو پھر بھی جو ہے وہ اصرار کرتا ہے مانگنے کی کوشش کرتا ہے تو مغفرت مانا درگزر کرنا در یعنی اس سے درگزر کرنا خیر من صدقات یتبوها ازا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جو تکلیف تو جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے قول معروف بلی بات کہہ دینا و مغفرت اور درگزر کرنا خیر من صدقات اس صدقے سے بہتر ہے یتبوها ازا جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے تعیر اللہ بسوال احسان جتلانے کے ساتھ تعیر اللہ بسوال اور آر دلانا اس کو سوال کرنے پر کہ آپ جو ہے نا اتنے موٹے کٹے ہو یا اتنے بڑے ہو یا کسی بھی الفاظ میں اس کو آر دلانا شرم دلانا کی شرم نہیں آتی ہے کہ آپ جو ہے نا مانگ بھی رہو کچھ دے کر پھر بعد میں اس کو احسان جتلانا یا ان کو اعزا پہنچانا اس کو بڑا بلا کہنا تو یہ مناسب نہیں ہے واللہ غنی عن العباد اللہ تعالی غنی ہے بندوں کے صدقات سے یعنی اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالی بڑا بے نیاز ہے اپنے بندوں کے صدقات سے حلیم اور بردبار ہے بہت بردبار ہے تاخیر العقوبت عن المانی والمعزی یعنی عقوبت کے مؤخر کرنے کی وجہ سے مؤخر کرنے سے نے والمعز احسان جتلانے والے اور تکلیف دینے والے سے یعنی اگر کوئی احسان جتلا لیتا ہے اور تکلیف پہنچا دیتا ہے سائل کو تو اس کو بھی جو ہے نا اللہ تعالی حلیم میں بردبار ہے اس کو فوراً نہیں دیتا سزا نہیں دیتا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اپنے صدقات کو احسان جتلا کر بالمن والآذا یعنی احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو ایمان والو لدینوطف صداقات اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو رہا یعنی اس کا ثواب اس کا اس کا جو سمرا ملنے والا ہے بلبن والا احسان اور تکلیف کے ساتھ یعنی باطل نہیں کرو کل اس شخص کی طرح کل اس شخص کی طرح یعنی اس شخص کے نفقے کے ابتال کی طرح اپنے اموال کو ابتال نہ کرو یون سے جو خرچ کرتا ہے اپنی مال کو لوگوں کے ریا کے لیے جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں نے تو اتنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو اس کا مقصود مقصد جو ہے نا اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ لو بلکہ لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے یعنی ریا مطلوب ہوتی ہے کہ لوگ کہے کہ اس طرح ہے یہ بہت سخی ہے یا بہت اچھا آدمی ہے بہت نیک آدمی ہے مرا لہو میں یعنی نے ان کو دکھانے کے لیے مرائین لہو یعنی ان کو دکھانے کے لیے وَلَا يَعْمِرِ بِاللَّهِ وَالْيَعْمِ الْآخِرِ اللہ پر اور یوم قیامت پر اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے وَهُوَ الْمَنَافِقُ اور وہ منافق ہے فما, فما صلحو کما صلح صفوان املسا تو اس کی مثال کمسل ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کمسل صفان علیہ تراب جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو کمسل صفان علیہ تراب جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو فاسا بہو وابل پھر اس پر زور کی بارش پڑے پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کی تشریح پڑھیں گے فاساب ہوا بلن پھر, پھر اس پر زور کی بارش پڑے یعنی اس پر بارش ہو جائے فترکو اسلح اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چوڑے یعنی بارش ہونے کی وجہ سے اور چٹان جس پر مٹی تھی جم گئی تھی وہ ختم ہو جائے لا يقبرون على شيء مما كسبوا ایسے لو ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی واللہ لا يهدي القوم الكافرين اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کمسلح تو اس کی مثال تو اس کی مثال کمسل صفان اس چکنے چٹان کی طرح ہے حجرن املس یعنی چکنی پتھر علیہ تراب جس پر مٹی ہو پاساب ہوا بلن پھر اس کو بارش پڑے یعنی اس پر بارش پڑے بطر شدید تیز بارش سخت بارش فطر کو سلدا سلون امن سلاش آ رہی اس کو چھوڑ دے یعنی دوبارہ اس کو چکنی بنا رہا ہے جس طرح کے پہلے چٹان تھی اس پر مٹی جم گئی تھی ظاہر سی بات ہے بارش ہونے کی وجہ سے جو مٹی تھی مٹی ہوتی ہو بہ جاتی ہے صرف چٹان رہ جاتا ہے پتھر کو اسلدا اس کو چھوڑ دے پتھر کو یعنی بارش کی وجہ سے مٹی بہا کر چٹان دوبارہ چکنا ہو جائے سلبن عملہ تلاشے علیہ یعنی اس پر کوئی چیز نہ ہو لا یقدرون او قادر نہیں ہے لا یقدرون یعنی ان کو ان, ان کے ہاتھ کو نہیں لگتی استناف لبیان مسائل المنافق المنفق یا ناس کہہ رہا کہ یہ استناف ہے یہ منافق کے مثال کو بیان کرنے کے لیے کہ جو کہ خرچ کرنے والا ہو ایسا منافق جو خرچ کرنے والا ہے ریا کے کے لیے لیے دکھلاوے نام نمود کے لیے وہ جمع اور ضمیر اعتبار مانا الزی اور پھر کہہ رہے اس میں جمع قدمی کیوں لایا گیا ہے اس میں الزی کا مانا کا اعتبار کرتے ہوئے جمع کا ضمیر لایا گیا ہے سب ہو شعین یعنی ذرا بھی ذرا بھی کوئی چیز بھی مما کسبو جو انہوں نے کمایا ہے جو انہوں نے کمایا ہے عملو یعنی جو انہوں نے عمل کیا ہے ایلا یجدون له ثوابا فی الاخرہ یعنی او آخرت میں اس کا ثواب نہیں پائیں گے کما لا یجدو علی الصفان شیء من التراب الذي كان علیہ ذهب المثل علیہ جیسے کہ نہیں پایا جاتا علی الصفان اس چٹان پر کوئی چیز من تراب مٹی میں سے اللہ جی کان علیہ آ المطر علیہ جس پر بارش ہو گیا ہو یعنی بارش کے گزرنے کی وجہ سے بارش کے ہونے کی وجہ سے جو ہے نا جس طرح اس چٹان پر جو مٹی جم گئی تھی اس کو بہ لیتا ہے بہ جاتا ہے وہ تو اسی طرح ایسا آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن اس کا مقصد جو ہے نا اس کی نام و نمود ہوا کرتا ہے ریا ہوا کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ چٹان پر اگر مٹی جمی ہو تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس پر کوئی کوئی نہ چیز کاش کر لی بارش کی وجہ سے وہ مٹی بہ جائے تو چٹان کے دوبارہ چکنے ہونے کی صورت میں یعنی چکنے پتھر کے صورت میں جو ہے نا پھر کسی بھی کاش کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پتھر پر جو ہے نا کوئی کاشت ہو تو اسی طرح اگر صدقہ ہو خیرات ہو جو بھی ہو تو اس سے بھی سواب کی امید کی جا سکتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ریاکاری ہو یا احسان جتلانا ہو یہ نیت کی خرابی ہو تو صدقے کے جو سواب ہے اس کو ایسے لے جاتی ہے جس طرح کہ اس چٹان سے جو مٹی اس پر پڑی ہوئی تھی بارش کے ہونے کی وجہ سے ہو مٹی بہ جاتی ہے تو اسی طرح اس خیرات اور نیکی کے ثواب کو ریاکاری نامنمود اور دکھلاوا اس طرح ختم کر دیتا ہے یعنی پھر اس کا کوئی ثواب اند اللہ نہیں رہتا واللہ کافرین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے کافرین کو یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت اللہ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا تو جان تھا گو کی بات سمجھ میں نہ آئی تو پوچھ سکتی ہوں ان شاء اللہ تھا تو باقی ان شاء اللہ جو رہے گی اگر زندگی باقی رہی تو پھر کل پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ